ہاں یہ تو صحیح نہیں ہے ہاں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل ٹیلی فون پر آزادی کے ساتھ مسجد میں بات کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس لیے بچا جائے گھنٹی بھی بچتی رہتی ہے اور پھر لوگوں نے گھنٹیاں بھی عجیب و غریب قسم کی رکھی ہیں کہ جناب نماز میں کہیں بچ جائے تو سارے نمازی پریشان ہو جیسے ہماری ویسی مسجد چھوٹی پوری آواز گونجتی جناب کسی کا ٹیلی فون بجے تو اس لیے بہت سی مسجد میں تو آپ دیکھیں کہ ٹریڈ مارک لگا ہوا کہ مسجد میں موبائل جو ہے وہ بند کر دیا جائے تو موبائل ٹیلی فون پر بات کرنا یا کوئی اور دنیا بھی بات کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی اس سے بچا جائے خاص طریقے سے خیال رکھا جائے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو جناب اس کا بٹن بند کر دیں